کیا وہ کال کر رہا ہے وہ صرف خدا کی عبادت کے لیے بلا رہا تھا مشاورت کو چھوڑ دیا اور اخلاقیات کے اخلاق کو چھوڑ دیا